الباب التاسع والعشرون ومئة باب في آداب المجلس والجليس مجلس اور ہم نشی کے آداب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن توسعوا وتفسحوا وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کرے کہ کسی آدمی کو اس کی نشست سے اٹھا کر پھر خود اس پر بیٹھ جائے لیکن تم مجلس میں فراخی اور گنجائش پیدا کرو اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کی خاطر مجلس سے اٹھ کھڑا ہوتا تو آپ اس جگہ نہ بیٹھتے بخاری و مسلم وعن رسول وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس سے اٹھے پھر واپس آ جائے تو وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ہم میں سے ہر کوئی جہاں پہنچتا وہیں بیٹھ جاتا اسے ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن ابی عبد الله سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام ثم إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري حضرت ابو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے اور امکانی حد تک خوب پاکیزگی حاصل کرے گھر میں موجود تیل یا خوشبو استعمال کرے پھر وہ جمعے کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان گھس کر انہیں ایک دوسرے سے جدا نہ کرے پھر اس کے لیے جو مقدر ہے وہ نماز پڑھے پھر جب امام خطبہ دے تو وہ خاموش رہے تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیانی مدت کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بخاری وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حديث حسن وفي رواية لأبي داود لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دو شخصوں کے درمیان جدائی ڈالے مگر ان کی اجازت سے اسے ابو داود اور ترمیدی نے روایت کیا ہے اور امام ترمیدی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور ابو داود کی ایک روایت میں ہے دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے وعن حذیفة بن اليمان رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقه رواه أبو داود بإسناد حسن وروى الترمذي عن أبي مجلز أن رجلا قعد وسط حلقة فقال حذيفة ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أو لعن الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم من جلس وسط الحلقة قال الترمذي حديث حسن صحيح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو حلقے کے درمیان میں بیٹھے اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے ابو مجلز سے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی کسی حلقے کے درمیان میں بیٹھا تو حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حلقے کے درمیان میں بیٹھنے والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ملعون ہے یا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس پر لعنت فرمائی ہے امام ترمیزی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے بہتر مجلس وہ ہے جو سب سے زیادہ فراخ ہو اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو کہ شرط بخاری پر ہے وعن ابی صلی اللہ علیہ وسلم من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك رواه الترمذي وقال حسن حضرت ابو حرض اللہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں اس نے بہت سی لا یعنی باتیں کیں بس اپنی اس مجلس سے کھڑے ہونے سے قبل اس نے کہا سبحانک اللہم و اشد اللہ انت استغفر کا اطوب الیک یعنی اے اللہ تو پاک ہے اپنی خوبیوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں تو اس کے اس مجلس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن ابی برزة رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كفارة لما يكون في المجلس رواه أبو داود ورواه الحاكم أبو عبد الله في المستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد حضرت ابو برزه رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے کھڑے ہونے کا ارادہ فرماتے تو آخر میں یہ کلمات ارشاد فرماتے سبحانك اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و و الیک یعنی اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں ایک مرتبہ ایک آدمی نے یہ پڑھتے ہوئے سنا تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسی بات فرما رہے ہیں جو پہلے نہیں فرماتے تھے آپ نے فرمایا یہ ان بے فائدہ باتوں کا کفارہ ہے جو مجلس میں ہو جاتی ہیں ابو داود امام ابو عبداللہ الحاکم نے مستدرک حاکم میں یہ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے اور اسے صحیح الاسناد کہا ہے وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو کہے بغیر کسی مجلس سے اٹھتے اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا یعنی اے اللہ اپنے خوف کا اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دے جو ہمارے اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے اور اتنی اطاعت و عبادت کی توفیق دے جو ہمیں تیری جنت کا مستحق بنا دے اور اتنا یقین عنایت فرما کہ جس کے ذریعے سے تو ہم پر دنیا کی مصیبتیں ہلکی کر دے یعنی انہیں آسانی سے برداشت کر لیں اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمیں اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور اپنی قوت سے نفع اٹھانے کا موقع عطا فرما یعنی عمر کے آخری لمحے تک یہ حواس باقی رہیں اور اس کو ہمارا وارث بنا یعنی یہ حواس اس طرح باقی رہیں جیسے وارث باقی رہتا اور میت کا جانشین بنتا ہے اور تو ہمارا بدلہ اور انتقام ان سے لے جو ہم پر ظلم کریں اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما جو ہم سے دشمنی رکھیں اور ہمیں ہمارے دین کے بارے میں آزمائش میں نہ ڈالنا اور دنیا ہی کو ہمارے سب سے بڑی سوچ اور ہمارا مبلغ علم نہ بنانا کہ دنیا سے آگے ہم نہ کوئی بات سوچیں اور نہ اس کا کوئی علم ہی ہمیں ہو اور ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرمانا جو ہم پر رحم نہ کریں اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حسن درجے کی حدیث ہے وعن ابی رضی اللہ اللہ اللہ عنہ قال قال رسول صلی علیہ وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة رواه أبو داود بإسناد صحيح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس سے اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسے وہ کسی مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں اور یہ مجلس ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی اسے ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے وعنه رضی اللہ عنہ عن وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجیں تو یہ مجلس ان کے لیے حسرت یا آگ ہوگی چنانچہ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حسن حدیث ہے وعنہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قعد مقعدا لم يذكر اللہ تعالی فيه كانت عليه من الله تره ومن اضطجع مضطجعا ولا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله تره رواه أبو داود وقد سبق قريبا وشرحنا الترة فيه حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا اس میں اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس اس پر اللہ کی طرف سے حسرت و ندامت ہوگی اور جو کسی خواب گاہ میں لیٹا اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے حسرت یا آگ کا باعث ہوگی اسے ابو داود نے روایت کیا ہے